عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہارا اونٹ چار دینار جو سونے کے ایک وقعہ کے برابر ہے اس میں لیا اور مدینے تک اس کی پیٹ پر سواری کا حق تمہارا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سات